دوسری بات سورہ نحل سورہ انکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے قرآن حکیم قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے رب المسلمین نہیں ہے ماشاءاللہ ہر ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے آپ کی مرضی ہے پر سچ تو سچ رہے گا نا ٹھیک ہے آپ حدیثوں سے بھی جان چھڑا دیں مولانا ایک منٹ آدم کی بھی بات سن لیتے ہیں آدم آپ آپ آپ نے خورم ہاں۔ صاحب نے ساحل کی باتوں کے جواب دیے آپ اپنی بات رکھیں جی جی جی جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہے ساتویں سورت کو سورہ نمبر ایک کہہ رہے ہیں ریولیشن کے مطابق ساتویں ہیں لیکن اس کے اندر پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین نیچے کیوں نہیں آئے ورس نمبر سکس اہ دن سراد المستقیم ہمیں سیدھی ردیت بخشنا سراط اللہ زینہ انعمت علیہم غیر علیہ علیہم عالین ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے ان کا نہیں جن پہ تُنہیں عذاب نازل کیا ہے کون سی تفسیر کھولوں کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں جو مشرق ہیں جو کافر ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے آپ لوگ ستارہ بار اگر صرف فرض نماز ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو تمام نون مسلموں پہ عذاب اللہ کا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر تینتیس نہیں پڑھی آپ نے سورہ علی نام کی آیت نمبر ایک سو پچیس نہیں پڑھی آپ یہاں پہ معنی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں گناہ گاروں کے لیے گناہ گار کوئی بھی ہو گناہ گاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے جی۔ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اسلام کو جی۔ بدنام کرنے کے جی۔ لیے منمانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے خورم صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا یہ دونوں غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن اچھا پیناش جی میری میرا ایک بات آپ لے لیجئے پیناش جی ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیج لگا لگا کے مسلمان بنایا ہے آپ مولانا کے مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے ہیں کسی کو اسلام میں بلانے کی آپ شاید کے جا رہے ہیں